حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لبائک کہتے سنا آپ فرما رہے تھے لبائک اللہم لبائک لا شریک لک یعنی میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں بلا شبہ تمام تعریفیں اور احسانات تیرے ساتھ خاص ہیں اور حکومت بھی تیری ہے تیرا کوئی شریک نہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نکا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ میں دو رکاتے پڑھتے تھے پھر جب اونی ذوالحلیفہ کی مسجد میں آپ کو لے کر کھڑی ہوتی تو آپ بلند آواز سے یہ کلمات ادا فرماتے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو اڑتالیس